حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سالم بھونی ہوئی بکری دیکھی ہو یہاں تک کہ آپ اللہ جل کے پاس چلے گئے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو نو